دوسری سند اسی طرح کی روایت ہے البتہ اس میں ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گودی میں رکھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھینٹے مار دیے یہ بچہ ابھی تک کھانا کھانے کی عمر تک نہیں پہنچا تھا امام زہری نے کہا یہی نبوی طریقہ نافذ ہو گیا کہ بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا حدیث نمبر چار سو انچاس مسند احمد